سید ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی جمعے والے دن اچھے طریقے سے وضو کرے پھر جمعہ کے لیے آئے اور امام کے قریب ہو کر خاموشی سے بیٹھے اور غور سے خطبہ سنے تو اس کے اس جمعے اور دوسرے جمعے کے درمیان کے اور مزید تین دنوں کے گناہ وقت دیے جائیں گے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جس نے کنکریوں کو چھوا اس نے یقیناً لغف کام کیا حدیث نمبر ستائیس سو چھپن مسند احمد